شقیق نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے پڑھا جو شخص چھپائے گا وہ قیامت کے دن اس چیز کو لے کر آئے گا جسے اس نے چھپایا تھا پھر کہا مجھے تم لوگ کس آدمی کی قرآن کے مطابق قرآن مجید پڑھنے کا حکم دیتے ہو جبکہ میں نے ستر سے اوپر صورتیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تلاوت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جانتے ہیں کہ میں اللہ کی کتاب کو ان سب کی نسبت زیادہ اچھی طرح جاننے والا ہوں اگر مجھے پتا ہو کہ کوئی شخص مجھ سے زیادہ جانتا ہے تو میں سفر کر کے اس کے پاس جاؤں شقیق نے کہا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے حلقوں میں بیٹھا میں نے نہیں سنا کہ کسی نے ان کی اس بات کی تردید کی ہو یا ایسا کہنے کی وجہ سے ان پر عیب لگایا ہو صحیح مسلم حدیث نمبر 6332